بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم والا عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم لا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً سَجَّاجًا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ جنتی یہ آپس میں کاہے کی پوچھ گچھ کر رہے ہیں بڑی خبر کی جس میں وہ کئی راہ ہیں ہاں ہاں آپ جان جائیں گے پھر ہاں ہاں جان جائیں گے کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہ کیا اور پہاڑوں کو میخے اور تمہیں جوڑے بنایا اور تمہاری نیند کو آرام کیا اور رات کو پردہ پوش کیا اور دن کو روزگار کے لیے بنایا اور تمہارے اوپر سات مضبوط چنائیاں چنی اور ان میں ایک نہایت چمکتا چراغ رکھا اور پھر بدلیوں سے زور کا پانی اتارا کہ اس سے پیدا فرمایا ناج اور سبزہ اور گھنے باغ ان يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفق في الصور فتأتون أفواجا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 وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا بے شک فیصلے کا دن ٹھہرا ہوا وقت ہے جس دن سوز پھونکا جائے گا تو تم چلے آؤ گے فوجوں کی فوجیں اور آسمان کھولا جائے گا کہ دروازے ہو جائے گا اور پہاڑ چلائے جائیں گے کہ ہو جائیں گے جیسے چمکتا رہتا دور سے پانی کا دھوکا دیتا بے شک جہنم تاک میں سرکشوں کا ٹھکانا اس میں ترنو رہیں گے اس میں کسی طرح کی ٹھنڈک کا مزہ نہ پائیں گے اور نہ کچھ پینے کو مگر کھولتا پانی اور دو زخیوں کا جلتا جیسے کو تیسا بدلا بے شک انہیں حساب کا خوف نہ تھا اور انہوں نے ہماری آیتیں حد بھر جھٹلائیں اور ہم نے ہر چیز لکھ کر شمار کر رکھی ہے اب چکھو کہ ہم تمہیں نہ بنائیں گے مگر عذاب مفازا حدائق آزاد

الرحمن لا يملكون منه خطابا بے شک ڈر والوں کو کامیابی کی جگہ ہے باغ ہیں اور انگور اور اٹھتے جو منوالیاں ایک عمر کی اور چھلکتا جام جس میں نہ کوئی بےحدہ بات سنے نہ جتنا سلا تمہارے رب کی طرف سے نہایت کافی عطا وہ جو رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا جو کچھ ان کے درمیان ہے رحمان کی اس سے بات کرنے کا اختیار نہ رکھیں گے يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا جس دن جبریل کھڑا ہوگا اور سب فرشتے پرا باندھے کوئی نہ بول سکے گا مگر جسے رحمان نے عزم دیا اور اس نے ٹھیک بات کہی وہ سچا دن ہے اب جو چاہے اپنے رب کی طرف راہ بنا لے ہم تمہیں ایک عذاب سے ڈراتے ہیں کہ نزدیک آ گیا جس دن آدمی دیکھے گا جو کچھ اس کے ہاتھوں میں آگے بھیجا اور کافر کہے گا ہائے میں کسی طرح ہاتھ ہو جاتا